بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فخر لودھی ایک بار پھر آپ کے ساتھ آج ہمارا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا گیارہواں لیکچر ہے اس سے پہلے دسویں لیکچر میں ہم نے ریکوائرمنٹ کے حوالے سے اپنی بات ختم کی تھی گو کہ ریکوائرمنٹ ایک بہت بڑا موضوع ہے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ تو یہ کہنا تو مناسب نہیں ہے کہ جو تمام باتیں جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے پچھلے چند لیکچرز میں ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے حوالے سے سب کچھ کہہ دیا ایسا تو ہرگز نہیں ہے لیکن بہرحال بڑی حد تک ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے حوالے سے جو اس کی مینجمنٹ کے اسپیکٹ کو چھوڑ کے جو ایکچولی اس کو انجینئرنگ کے حوالے سے جو ریکوائرمنٹ لکھنا کرنا اور اس کی ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کے حوالے سے جو ہم نے بات کی میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو مجھے کافی امید ہے کہ آپ ایک اچھی ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ لکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آج ہم جو ہے اپنے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے ایک نیکسٹ فیز میں داخل ہوں گے ریکوائرمنٹ کا کی بات ہم نے ختم کی اور آج سے ہم ڈیزائن کی بات شروع کریں گے تو ڈیزائن کی بات کرنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم جس سسٹم کا ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں اس کے کیریکٹرسٹکس کیا ہیں تو سب سے پہلے چلیے دیکھتے ہیں کہ ایک کمپلیکس سسٹم کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا کیریکٹرسٹکس ہیں کمپلیکس سسٹم کی بات میں کیوں کر رہا ہوں اگر آپ کو یاد ہو جب ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی جو پہلے شروع کے لیکچرز تھے اس میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے principles in software systems پہ اپلیکیبل زیادہ اچھے طریقے سے ہوتے ہیں جو بڑے سسٹمز ہوں اور بڑے سسٹمز کون سے ہوتے ہیں ایسے سسٹم جو ایک شخص کے دائرے سے باہر ہوں اس کو پورا ہر طریقے سے اس کو سمجھنا اس کو ماسٹر کرنا اس کو ڈیولپ کرنا اگر یہ ایک ٹیم ہی اس چیز کو ڈیولپ کر سکے تو وہ ایک بڑا سسٹم کہلائے گا یعنی کہ ایسا سسٹم جو آسان نہ ہو ڈیولپ کرنا ایک ایک آدمی کے سمجھ سے وہ سسٹم باہر ہو اس کے سارے اسپیکٹس کو وہ کور نہ کر سکتا ہو اگر ایک ایسا سسٹم ہے جو اگر ایک پروگرامر یا ایک ڈیزائنر یا ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے جو خود ہی بیٹھ کے اس کی ریکوائرمنٹ بھی لکھ لیتا ہے سب کچھ اس کا ڈیزائن کوڈنگ ٹیسٹنگ سب کچھ خود ہی کر کے اور وہ سسٹم کو بنا لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس سسٹم کے سارے اسپیکٹس کو ماسٹر کر لیا تو ایسا سسٹم جو ہے وہ ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ٹیکنیکس جتنی ہم نے بات کی شاید اس طرح کے سسٹمز کے لیے وہ بہت ساری چیزیں اس میں اوور کل ہو جائیں گے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ کمپلیکس سسٹمز ہوتے کیا ہیں کمپلیکس سسٹمز کے حوالے سے بات کریں اور پھر ہم اس کی ڈیزائن کی بات کریں اس کے دوسرے اسپیکٹس کی بات کریں امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سسٹمز کو دیکھتے ہیں کمپلیکس سسٹم کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے یہ نالج میں یہ چیز ہے کہ اکثر اوقات ایسے سسٹمز چھوٹے سمپل سسٹمز سے ایوالو ہو کے بڑے سسٹمز بنتے ہیں تو اکثر اوقات جو ایک زیادہ بڑا کمپلیکس سسٹم ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں اس سے پہلے ایک کم کمپلیکس سسٹم کی صورت میں سامنے ہوتا ہے اور وہ پھر آہستہ آہستہ ایوالو ہو کے اس سٹیج تک پہنچتا ہے تو یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سسٹم یکتم اس لیول تک پہنچ جائے جس کو ہم کہیں کہ بہت یہ کمپلیکس سسٹم ہے ایوولوشن بڑا امپورٹنٹ چیز ہے ایولیوشن کے بعد کمپلیکس سسٹمز کی ایک اور پراپرٹی ہے وہ یہ ہے کہ سسٹمز جو ہیں ان میں جو ٹوٹل کمبینیشنز مختلف کمپوننٹس کے ہوتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں یعنی کمبینیشن تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن جو کمپوننٹس یوز کیے جاتے ہیں وہ عام طور پہ بہت زیادہ بڑی مقدار میں نہیں ہوتے اس کی مثال کچھ میں اس طریقے سے دینا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک گھر بنانا چاہیں تو اس میں آپ نے کچھ گنے چنے جو مٹیریل مختلف طرح کا ہے اینٹیں ہیں بجری ہے ریت ہے سیمنٹ ہے سریا ہے شیشہ ہے اور چند چیزیں اور اور ان چیزوں کے کمبینیشن سے ہی آپ ایک بڑا زبردست قسم کا اچھا گھر بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بلڈنگ مٹیریل بے شمار اقسام کا ہو اور آپ یہ چاہیں کہ ان سب کو جوڑ کے آپ یہ سسٹم بنانا ایک گھر بنائیں تو وہ شاید زیادہ کمپلیکس ہوگا اس کے آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کس جگہ پہ میں نے کس طرح کا کیا چیز لگانی ہے مکینیکل سسٹمز کے حوالے سے بھی یہ بات شاید آپ کے سامنے ہو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نو نا کچھ چند طرح کی ڈیوائسز مل کے وہ ایک کمپلیکس سسٹم بنا دیتی ہیں آپ کے نٹس اینڈ بولٹس کو ہی اگر دیکھا جائے اگر ویسے دیکھیں تو بے شمار اقسام کے نٹس اینڈ بولٹس ہوں گے لیکن کسی ایک سسٹم میں ان میں سے چند ایک ہی استعمال ہوتے ہیں اور اگر آپ بہت زیادہ آپ ان کی ورائٹی آپ استعمال کرنے لگیں گے تو وہ اتنا چوائس اور اتنا ان کو مینج کرنا اس ساری چیز کو وہ مشکل ہوتا جائے گا تو جو سسٹم جو بڑا ہو اس کی کمپلیکسٹی کو مینج کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس رہے ہمیشہ کہ ہم نے اس میں بہت زیادہ مختلف طرح کے کمپوننٹس یوز نہیں کرنے تو جتنے کم سے کم کمپوننٹ ہم اس کو یوز کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کمپوننٹ جو ہے ہمیں کم کمپوننٹس کے بارے میں ہمیں معلومات رکھنی پڑیں گی ہمیں کم کمپوننٹس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن زیادہ رکھنی پڑے گی تو اوور آل سسٹم کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی جتنے زیادہ مختلف چیزیں ہوں گی اتنا وہ سسٹم زیادہ کمپلیکس ہوگا اتنا مشکل ہوگا سمجھنا اس کو مینج کرنا اور بعد میں اس کو چلانا تو جب ایک بار یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہو اگر کہ کمپلیکس سسٹم ہوتا کیا ہے تو اس حوالے سے اب میں بات کرنا چاہوں گا کہ ڈیزائن ان کمپلیکس سسٹمز کا اس میں وٹ آر دی ایشوز اور وہ ہم کیسے کریں ڈیزائن کے حوالے سے بات کرنا جو ہے وہ اس سے پہلے میں کہ کیسے کریں کیا اس میں اسٹریٹجی ہو کیا پروسیس ہو اس سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ڈیزائن ہوتا کیا چیز ہے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈیزائن کی طرف ایک نظر ڈال لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ڈیزائن کیا چیز ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کا ڈیزائن ہے what does that mean design کے بہت سارے لیولز ہو سکتے ہیں ایک اس کا آرکیٹیکچر ڈیزائن ہے ایک گھر کا اسٹرکچرل ڈیزائن ہے میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے کہ اگر میں آرکیٹیکچرل ڈیزائن کو ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ کے حوالے سے دیکھوں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی basically what we are trying to see نے آرکیٹیکٹ نے جو آپ کا جو پیپر پہ ڈیزائن بنایا ہے ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس گھر میں یہ دس کمرے ہوں گے یا چار کمرے ہوں گے دو کے ساتھ اٹیچ باتھ ہوگا ڈرائنگ ڈائننگ ہوگا کچن ہوگا یہ دو منزلہ گھر ہے اس میں بیسمنٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی تو یہ ایک جو گھر بنوا رہا ہے شخص اس کی ضرورت کے مطابق جو اس نے اپنی آرکیٹیکٹ کو ضرورت بتائی ہے آرکیٹیکٹ اس کو بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ میں نے آپ کی ریکوائرمنٹس کو سمجھا ہے یہ آپ کا ایریا تھا اس میں اس طریقے سے یہ چار کمرے ادھر دو ادھر چھ ادھر جو کچھ بھی چیز بنانی ہے یہ ایسے بن گئی ابھی یعنی کہ وہ ایک طریقے سے وہ ایک کانسیپچل ڈیزائن بھی ہے سسٹم کا اس گھر کا ایک کانسیپچل ڈیزائن بھی ہے لیکن اصل میں ایٹ دیٹ اسٹیج وہ یہ چیز بتا رہا ہے کہ یہ جو گھر بنے گا یہ گھر اس میں کیا کچھ ہوگا اگر ہم سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ کے حوالے سے بھی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ میں ہم نے کیا بات کی تھی ہم نے یہ کہا تھا کہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اس چیز کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ اس سافٹ ویئر سسٹم میں کیا چیزیں ہوں گی یہ کس چیز کو آٹومیٹ کرے گا تو یہ جو آرکیٹیکچرل پلان ہے یہ بھی اس چیز کو ایک طریقے سے بتا رہا ہے کہ اس گھر میں کیا کچھ ہوگا اب ذرا حوالے سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ جب آپ نے گراؤنڈ پلان جو لے آؤٹ کر دیا اب یہ ایکچولی ریئلائز کیسے کرنا ہے میرا خیال ہے کہ یہ ریئلائزیشن کا اب جو اسٹیج جو آ گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ now we are talking about کہ یہ کیسے کرنا ہے اس میں کس طریقے سے اس میں اسٹرینتھ کس طریقے سے دی جائے گی کتنی اسٹرینتھ دی جائے گی کیسے یہ سارا سسٹم کام کرے گا تو ہم وٹ کی ڈومین سے نکل کے ہا کی ڈومین میں چلے گئے تو سافٹ ویئر ڈیزائن کے حوالے سے بھی جب ہم وٹ کی ڈومین سے نکل کے ہاؤ کی ڈومین میں چلے جائیں کہ یہ سسٹم بنانا ہے اب ہم یہ چیز سوچ رہے ہیں کہ یہ سسٹم ایکچولی بنے گا کیسے تو یہ جب ہم نے یہ بات سوچنی شروع کی ابھی دیکھیے وہ گھر کے حوالے سے جب میں بات کر رہا ہوں تو ابھی تک ہم نے یہ بات نہیں کی ابھی ہم نے گھر بنانا شروع نہیں کیا ابھی ہم نے یہ صرف اس کا اسٹرکچرل ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں یہ اتنی بڑی یہ چھت ہے اتنے اس کے کمرے ہیں اتنا اس میں سریا پڑے گا یہ اس کی اتنی منزلیں ہیں اس میں اتنی اسٹرینتھ دینے کی ضرورت ہے اسٹیل کی اتنی مقدار پڑے گی اس کے بیمز یہاں یہاں بیم پڑیں گے اس سے اس کو اسٹرینتھ ملے گی تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی ڈیزائن کا حصہ ہے ابھی آپ نے اس پہ کنسٹرکشن شروع نہیں کی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے دیواریں کھڑی کر لی چھت ڈال دی بعد میں آپ سوچ رہے ہوں کہ اچھا اس کے اوپر تو ہم نے ایک اور منزل ڈالنی تھی تو یہاں پر ہمیں بیم ڈالنے کی ضرورت تھی یا یہاں پر ہمیں زیادہ اسٹیل ڈالنے کی ضرورت تھی کہ اس وقت ہی یہ سارے بوجھ کو یہ برداشت کر سکے گے تو سافٹ ویئر ڈیزائن بھی یہ وہی اسٹیج ہے کہ ابھی آپ کنسٹرکشن میں آپ ایکچولی اس کی کوڈنگ کرنے کی طرف نہیں گئے آپ صرف اس کو یہ دیکھ رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں اور اس چیز کے بارے میں تفصیل بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایکچولی یہ سسٹم بنے گا کیسے اس میں مختلف جگہوں پہ کیسے اسٹیل ڈلے گا کدھر بیم ہوگی کدھر کالم پڑیں گے اور کس طریقے سے یہ چیز آگے بڑھے گی یعنی کہ ڈیزائن جو ہے یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو ریکوائرمنٹ سے امپلیمنٹیشن کی طرف ایک روڈ میپ مہیا کرتی ہے یعنی کہ یہ آپ نے سسٹم نے کرنا تھا یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپ نے ایکچولی اس طریقے سے سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو یہ راستہ ہے اس راستے سے آپ اگر چل کے جائیں گے تو الٹیمیٹلی آپ یہ سسٹم یہ اچیو کر لیں گے تو ریکوائرمنٹ سے امپلیمنٹیشن کی طرف جو روڈ میپ ہے یہ ڈیزائن مہیا کرتا ہے تو ڈیزائن میں اور امپورٹنٹ جو کنسیڈریشنس جو ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ سافٹ ویئر ڈیزائن آپ کی ریکوائرمنٹس جو ہیں بیلنسنگ ان کو بیلنس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے بہت ساری ریکوائرمنٹس آپ کی کانفلکٹنگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ہم نے شروع میں جس طریقے سے بات کی تھی کہ ایک طرف آپ کی ایفیشنسی ہے دوسری طرف آپ کی یوزیبلٹی ہو سکتی ہے تو یہ سافٹ ویئر جو سسٹم جو ڈیزائن ہے اس نے آپ نے سسٹم اس طریقے سے بنانا ہے یا اس طریقے سے اس کے بارے میں روڈ میپ مہیا کرنا ہے کہ وہ ان دونوں ریکوائرمنٹس کو بیلنس کر سکے نہ تو ایک کو بہت اونچی ہو نہ کوئی دوسری نیچے جا سکے بس ایسا ہو کہ دونوں باتیں پوری بھی ہو جائیں اور آپ کی یعنی کہ اس کے کاسٹ کا جو فیکٹر ہے that is also a very important factor تو یہ بھی نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ اس طریقے سے آپ سسٹم بنائیں کہ اس بہت کاسٹلی ہو جائے اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے کرتے تو ان ساری ریکوائرمنٹس کو بیلنس کرنا یہ بھی ڈیزائن کا حصہ ہے آپ سسٹم کو کس طریقے سے سوچ رہے ہیں کس طریقے سے بنانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ جو ہے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اور کس طریقے سے ان ساری ریکوائرمنٹس کو آپ بیلنس کریں گے سافٹ ویئر ڈیزائن جو ہے یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو آسان نہیں ہے یہ ایسے کریٹو ایکٹیویٹی تو بہت سارے کیسز میں یہ کہا جاتا ہے کہ you know design is really an art not a science یہ بات بڑی حد تک یہ ٹھیک بھی ہوگی آپ یعنی کہ ہر ڈیزائنر کا ایک اپنا پرسنل ٹچ ہوتا ہے اگر میں ایک سسٹم بناؤں گا تو میرا ایک سٹائل ہے آپ اگر سسٹم بنائیں گے آپ کا ایک اپنا سٹائل ہے اور شاید اس ڈیزائن میں وہ سٹائل نظر آئے گا مختلف ڈیزائنرز نے جو سسٹم بنائے ہوتے ہیں ان میں وہ سٹائل نظر آئے گا یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اگر وہ مختلف دو آرکیٹیکٹس ہیں وہ ان کا اپنا اپنا ایک سٹائل ہے اگر آپ کسی آرکیٹیکٹ کی بنی ہوئی بلڈنگ دیکھیں مشہور کوئی جنہوں نے کافی ساری بلڈنگس بنائی ہوں تو آپ کو اس میں اس کی جھلک اس کی پرسنالٹی کی جھلک آپ کو نظر آئے گی اسی طریقے سے ڈیزائن میں بھی یہ سافٹ ویئر انجینئر جو ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی کی جھلک نظر آتی ہے یہ آرٹ تو اپنی جگہ بہرحال بات ہے ہی جس طریقے سے میں نے کہا کہ پرسنالٹی کی جھلک اس ڈیزائنر کی نظر آتی ہے سافٹ ویئر میں بھی جس طریقے سے ایک ڈیزائنر کی پرسنالٹی کی جھلک بلڈنگ میں نظر آتی ہے لیکن جس طریقے سے ایک آرکیٹیکٹ کو بلڈنگ ڈیزائن کرتے وقت اپنی وہ ساری اسٹائل تو اپنی جگہ پہ وہ پریزنٹ کرتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے ان پہلوؤں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ ایسی بلڈنگ نہ ڈیزائن ہو کہ الٹیمیٹلی وہ اسٹرکچر کو سپورٹ نہ کر سکے تو اسے وہ سول انجینئرنگ کے مختلف اسپیکٹس کا خیال رکھنا پڑے گا اسی طریقے سے ایک سافٹ ویئر انجینئر کو ڈیزائن کرتے وقت ان بیسک پرنسپلس کا خیال رکھنا پڑے گا جس سے سسٹم آگے چل کے ایک اچھے سسٹم کے طور پہ سامنے آئے ایسا نہ ہو کہ جس طرح آپ نے ایک بلڈنگ ڈیزائن کی اور وہ بلڈنگ کلیپس کر گئی کیونکہ وہ اچھے طریقے سے ڈیزائن نہیں تھی وہ امپلیمنٹ پراپر نہیں ہو سکتی تھی اسی طریقے سے ایک سافٹ ویئر سسٹم ایسے ڈیزائن کیا جائے کہ وہ آگے چل کے وہ it can stand on its own گر نہ جائے جب آپ اس کو آگے بڑھائیں آگے لے کے چلیں تو وہ ایوالو ہو سکے وہ اس میں آپ امپروو اسے کر سکیں سسٹم کو جب آپ اسے بڑا کریں گے اسے زیادہ کمپلیکسٹی اس میں آئے گی تو اگر وہ کلیپس ہو جائے گا then that is not going to be called a good design یہ جو ڈیزائن جو ہے یہ ایک طریقے سے اس سسٹم کو جس کو آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا ایک ماڈل بھی ہے جس طریقے سے یہ آرکیٹیکچرل ڈیزائن جو ہے یا اسٹرکچرل ڈیزائن جو ہے وہ اس سسٹم کا جو ایکچولی جو جو گھر بننا ہے اس کا ماڈل بھی ہے اسی طریقے سے یہ ڈیزائن اس سافٹ ویئر سسٹم کو ماڈل بھی کر رہا ہے تو یہ ایکچولی جس طریقے سے میں نے پہلے بات کی کہ یہ روڈ میپ مہیا کر رہا ہے تو بیسیکلی ماڈل یہی ہے کہ یہ چیز اس جگہ پہ فٹ ہوگی یہ چیز اس جگہ پہ فٹ ہوگی یہ آپس میں ایسے جڑیں گی جب یہ تین چیزیں ایسے جڑیں گی تو یہ سب چیز مل کے یہ بڑا ورکنگ سسٹم بن جائے گا اور یہ آپ کی وہ جو فنکشنلٹی تھی جو آپ نے ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ میں جو چیز لکھی ہوئی تھی یہ اس کو فلفل کرے گی اس طریقے سے یہ جو ڈیزائن ڈاکومنٹ جو ہے یہ ایک نہایت ہی اہم ڈاکومنٹ ہے یہ کس طریقے سے اہم ڈاکومنٹ ہے یہ ونس اگین یہ ایک بیس لائن فراہم کرتا ہے بہت ساری ایکٹیویٹیز کے لیے وہ ایکٹیویٹیز کون کون سی ہیں وہ ایکٹیویٹیز ہیں سب سے پہلے اس ڈیزائن ڈاکومنٹ کو آپ کے جو پروگرامرز جو ہیں انہوں نے اس ڈاکومنٹ کو لینا ہے اس کے بعد اس کے مطابق اس سسٹم کو بلڈ کرنا ہے تو بیسیکلی جب آپ یہ کریں گے جس طریقے سے آپ گھر بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ دیوار کھڑی ہوگی یہاں پر یہ کالم کھڑا ہوگا اس کالم میں اتنا اسٹیل پڑے گا یہاں پر جو بیم پڑے گا اس کی اسٹرینتھ یہ ہوگی اوپر چھت میں اسٹرینتھ اس طریقے سے ہوگی اس اسٹائل میں آپ نے اسٹرینتھ یہ چھت ڈالنی ہے یہاں پر آپ نے سلوپ اس طریقے سے دینی ہے وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے یہ جو سافٹ ویئر سسٹم جو ہے یہ ڈیزائن پوری اس کی ڈیٹیل بتائے گا کہ یہ سافٹ ویئر ایکچولی بننا کیسے ہے اس میں کون سی چیز کیسے ہوگی اور آپس میں ان چیزوں نے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے اور اس فنکشنلٹی کو جس کو یہ سسٹم اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس فنکشنلٹی کو یہ کیسے اچیو کرے گا یہ جو روڈ میپ کی میں بار بار بات کر رہا ہوں یہ وہی بات ہے جو ایک آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ سسٹم کیسے ایکچولی چل کے بنے گا یہی جو سافٹ ویئر ڈیزائن جو ہے اس کے مختلف لیولز ہوتے ہیں شروع میں آپ اس کو ایک ہائی لیول ڈیزائن پہ بات کریں گے اس کے بعد آپ اس میں اور ڈیٹیل آپ ایڈ کرتے جائیں گے حتیٰ کہ وہ ڈیٹیل اتنی ہو کہ ایک آپ کسی پروگرامر کو آپ وہ سسٹم پکڑا سکیں وہ ڈیزائن پکڑا سکیں وہ ڈاکومنٹ پکڑا سکے اور اس کو وہ لے کے اور اس کو کوڈنگ یا پروگرامنگ اس کی کر سکے دوسرا جو اس کا اہم اسپیکٹ ہے اس ڈیزائن ڈاکومنٹ کا یہ ڈیزائن ڈاکومنٹ ایک نہایت ہی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ بن جاتا ہے مینٹننس کے وقت ریمبر ہم نے شروع کے لیکچرز میں بات کی تھی سسٹم مینٹیننس کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ جو سافٹ ویئر سسٹمس جو کمپلیکس سافٹ ویئر سسٹمس ہوتے ہیں وہ ایک لمبی ڈیوریشن تک وہ چلتے ہیں اور اس لمبی ڈیوریشن میں ان سسٹمس کو آپ کو مینٹین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وٹ از مینٹیننس مینٹیننس میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے یہ ذکر کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ یہ سسٹمز جو ہیں اس میں آپ اس کو ڈیبگ بھی کریں گے آپ اس کو نئی انہینسمنٹس بھی اس میں سسٹم میں کریں گے اور وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی یہ مینٹیننس کے زمرے میں آتی ہے اور سنس یہ ایک آپریشن کا پیریڈ بہت لمبا ہوتا ہے اور اس پورے آپریشن کے پیریڈ میں یہ سسٹم کو چلائے رکھنے کے لیے جو اگر کوئی پرابلم ہے کوئی ڈیفیکٹس ہیں ان کو دور کرنا اور اگر کوئی نئی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بیچ میں سسٹم میں ایڈ کرنا تو یہ کیونکہ بڑے لمبے عرصے پہ پھیلی ہوتی ہیں اس لیے اس پہ کاسٹ بھی بہت زیادہ آتی ہے تو یہ مینٹننس کے حوالے سے یہ ایک نہایت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ اس لیے ہے کہ جس طریقے سے ایک آپ فرض کریں ایک گھر بنا ہوا ہے اب اس کا گھر کا اگر آپ کے پاس نقشہ ہوگا اس گھر کے اندر آپ کے پاس یہ ڈیٹیل انفارمیشن ہوگی کہ وائرنگ کس طریقے سے ہوئی ہوئی ہے یا اس میں جو پائپس پانی کے یا گیس کے پڑے ہوئے ہیں وہ کدھر کدھر سے جا رہے ہیں اگر یہ انفارمیشن ہوگی آپ کے پاس تو آپ اگر کوئی پرابلم آتا ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یا اس کو ٹھیک کرنا ہے آپ اس کو آسانی سے اس میپ کے مطابق آپ اس دیوار کو کھول سکتے ہیں یا آپ اس جگہ کو ادھیڑ کے اس میں وہ پائپ کو بدل سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نقشہ نہیں ہوگا اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ پائپ کہاں کہاں سے گزر رہی ہے اور کس جگہ سے یہ خراب ہو سکتی ہے تو پھر اس طرح کی چیز کو ٹھیک کرنا کافی مشکل کام ہوگا آپ کو بہت جگہ سے شاید چیز کو توڑنی پڑے پھر آپ اصل پرابلم کی جڑ تک شاید پہنچیں تو اسی طریقے سے یہ جو design document software design document ہے مینٹیننس کی جب ہم بات کر رہے ہیں مینٹیننس کے حوالے سے اگر آپ کے پاس یہ ڈیزائن ڈاکومنٹ نہیں ہوگا آپ نے جب اس میں انہینسمنٹس کرنی ہے یا آپ نے اس میں کوئی ڈیفیکٹ کو ریموو کرنا ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ سسٹم آپس میں کس طریقے سے انٹریکٹ کر رہا ہے اگر آپ اس دیوار کو توڑیں گے تو کیا یہ چھت نیچے گر پڑے گی کیا یہ دیوار جو ہے یہ لوڈ بیئرنگ وال ہے کہ یہ ویسے ہی کھڑی کی ہوئی ہے پارٹیشن کے لیے کیا آپ اس کو توڑ سکتے ہیں کہ نہیں توڑ سکتے اگر آپ کے پاس ڈیزائن کے بارے میں ڈیزائن کی انفارمیشن ہوگی تو پھر آپ یہ سارا کام کر سکیں گے ادروائز کیا ہوگا آپ نے کوئی چیز ٹھیک کرنے کی کوشش کی اس سے ہوا یہ ہے کہ بجائے یہ ہے کہ آپ نے اس میں دیوار میں اس کو توڑا اس کمرے کو بڑھانے کے لیے لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چھت نیچے گر پڑی کیونکہ وہ دیوار لوڈ بیئرنگ وال تھی تو یہ انفارمیشن ہونا سافٹ ویئر کے حوالے سے بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوگا اگر آپ کے پاس وہ ڈیزائن کی ڈیٹیل نہیں ہوگی جب آپ اس سافٹ ویئر میں چینجز کرنے کی کوشش کریں گے تو بے شمار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ آپ نے کچھ چینج کی اپنی طرف سے امپروومنٹ کی دوسری جگہ پہ اس کا نقصان ہو گیا وہاں سے چیز چلنی خراب ہو گئی بند ہو گئی اور آپ کو دوسری فنکشنلٹی میں پرابلم نظر آنا شروع ہو گیا یہ ایگزامپل بالکل وہی بات میں اپنی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر یہ لوڈ بیئرنگ وال ہے اگر آپ اس کو گرا دیتے ہیں آپ نے اس کمرے کو تو کھلا کر دیا لیکن کمرے کے اوپر جو چھت تھی وہ چھت نیچے گر پڑی کیونکہ وہ اب جو اس چھت کا جو لوڈ تھا وہ اس دیوار نے اٹھایا ہوا تھا وہ آپ نے بیچ میں سے ختم کر دیا تو آپ نے کمرہ تو بڑھا دیا اس کی فنکشنلٹی آپ نے بڑھا دی لیکن دوسرا اس سسٹم میں ایک جو فنکشن تھا کہ اس کے اوپر جو چھت پڑی ہوئی تھی یہ وہ چھت ہو سکتا ہے کہ اوپر جو منزل ہے اس کے فلور کے طور پہ کام کر رہی ہے اب وہ کمرہ ٹوٹ گیا تو یہ سافٹ ویئر ڈیزائن اس لحاظ سے ایک نہایت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے اب ذرا چلیے چلتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر ڈیزائن کیسے کیا جاتا ہے یہ اس کا پروسیس کیا ہے تو ذرا تھوڑا سا اس حوالے سے بات کر لیں سافٹ ویئر ڈیزائن پروسیس کے حوالے سے سافٹ ویئر ڈیزائن میں جو چیز سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے جو کرنے کی وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک اس پرابلم کو جس کے لیے آپ سافٹ ویئر آپ ڈیزائن بنا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اس پرابلم کو پورے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ اس پرابلم کو ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھ پائے تو ظاہر ہے کہ آپ اس کو ڈیزائن بھی ٹھیک نہیں کریں گے یہ ونس اگین میں مثال ویسے ہی لوں گا کہ اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ جو گھر بنانا ہے وہ کتنے ایریے میں بنانا ہے اور کتنے کمرے بنانے ہیں کتنے اس میں اور جو کچھ چیزیں رکھنی ہیں جو جس شخص نے آپ سے گھر بنوانا ہے اگر آپ ایک آرکیٹیکٹ ہیں تو اگر آپ کو ان ریکوائرمنٹ کا نہیں پتہ ہوگا آپ اس کی ضروریات کو نہیں سمجھیں گے جو شخص وہ گھر بنوانا چاہ رہا ہے اس وقت تک آپ ایسا گھر ڈیزائن نہیں کر سکتے کہ جو اس کے لیے قابل قبول ہوگا اسی طریقے سے سافٹ ویئر کے حوالے سے جب تک آپ جس سسٹم کو آپ نے آٹومیٹ کرنا ہے ان ریکوائرمنٹس کو آپ پورے طریقے سے نہیں سمجھیں گے آپ وہ روڈ میپ مہیا نہیں کر سکتے کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے اس کو اس طریقے سے آپ لے کے چلیں گے سسٹم کو تو یہاں پر جا کے آپ یہ فائنل آپ اس کی امپلیمنٹیشن کرنے میں کامیاب ہوں گے اور یہ جو کچھ بھی اس سسٹم سے ایکسپیکٹڈ تھا وہ اس سے اچیو ہوگا تو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان ریکوائرمنٹس کو اس سسٹم کو جس کو آٹومیٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے سمجھنا اس کے بعد جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں سسٹم کا جس طریقے سے میں نے کہا کہ اس میں پرسنل ٹچ آ جاتا ہے بہت ساری جگہوں پہ ہر بندے کا اسٹائل ہوتا ہے اس اسٹائل کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں فار ایگزامپل کہ اگر میرا کیے ہوئے ڈیزائن آپ دیکھیں پچھلے دس سالوں کے کیے ہوئے جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو اگلا جب میں سسٹم بناؤں گا تو آپ کو اس میں ایک اسٹائل نظر آئے گا کہ یہ وہی چیز اسی طریقے سے اسی پیٹرن سے یہ سسٹم کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے اسی یعنی کہ اگر کوئی آرکیٹیکٹ والی میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی تھی یہ بالکل اسی طریقے سے چیز ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سافٹ ویئر سسٹم بنانے کے ایک سے زیادہ ڈیزائن پاسبل ہیں ونس اگین کہ جب میں پرسنل ٹچ کی بات کی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو ڈیزائن بنایا وہ آپ کے ڈیزائن سے مختلف ہوگا جو میں نے جو اسٹائل بنایا وہ آپ کے اسٹائل سے مختلف ہوگا تو الٹیمیٹلی جو چیز سامنے آئے گی وہ مختلف ہوگی جو چیز میں بنا رہا ہوں اس کا انڈر لائن اسٹرکچر اور وہ سب کچھ اس کا ڈیزائن فرق ہوگا لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان بوتھ کیسز وہ جو سافٹ ویئر جو بنے گا وہ یوزر کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنا اس کا ضروری ہے اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا یہ بالکل اسی طریقے سے بات ہے کہ ایک آرکیٹیکٹ ہے اگر ایک صاحب ان اس آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں اور ریکوائرمنٹ بتاتے ہیں کہ میرا یہ اتنا بڑا پلاٹ ہے اس میں اس طریقے سے مجھے اپنی فیملی کے لیے گھر بنوانا ہے جس میں میری یہ پرٹیکولر ریکوائرمنٹس ہیں تو ایک آرکیٹیکٹ ان کو ایک طریقے سے گھر ڈیزائن کر کے دے گا دوسرا آرکیٹیکٹ ہو سکتا ہے انہیں مختلف طریقے سے گھر ڈیزائن کر کے دے گا لیکن دونوں جو ہیں ان کی بیسک ریکوائرمنٹس کو پورا کریں گے اسی وقت وہ گھر ان کے لیے قابل قبول ہوگا لیکن وہ دیکھنے میں وہ دو مختلف چیزیں نظر آئیں گی اسی طریقے سے سافٹ ویئر جو ہے دو مختلف ڈیزائنر جب اس کو ڈیزائن کرتے ہیں تو ان کا اپنا پرسنل پرسنالٹی اس میں جھلک تو نظر آئے گی لیکن they have to fulfil the requirements اس کے بغیر وہ ڈیزائن قابل قبول نہیں ہے تو جب آپ مختلف ڈیزائنس کی بات کرتے ہیں ایک ہی آرکیٹیکٹ جب گھر بنا رہا ہو سکتا ہے کہ وہ جب اپنے کلائنٹ کے سامنے تین چار مختلف نقشے بنا کے پیش کرے اسی طریقے سے سافٹ ویئر میں بھی یہ چیز ممکن ہوتی ہے اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ you may have more than one alternative more than one choices آپ اس کا جو روڈ میپ جو امپلیمنٹیشن کا ہے جو آپ ڈیزائن بنا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک سے زیادہ آپ کے پاس چوائسیز اویلیبل ہوں آپ بنا سکیں دا امپورٹنٹ تھنگ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا is every case this software has to fulfil those requirements specified by the user جو یوزر نے آپ کو ریکوائرمنٹس بتائی ہیں آپ نے سافٹ ویئر میں اس کو پورا کرنا ہے تو امپورٹنٹ پروسیس کے حوالے سے چیز یہ ہے کہ you have to identify at least one design جو ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرے گا اگر آپ کے پاس زیادہ چوائسیز ہیں of course you know that will be helpful لیکن کم از کم ایک چوائس ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کا آپ کے پاس جب تک نہیں ہوگا تو اس وقت تک یہ ڈیزائن نہیں کہلائے گا اس ایک یا ایک سے زیادہ جب آپ کے پاس چوائسیز ہوں گے تو پھر ہم یہ آگے چل کے بات کریں گے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ چوائسیز ہیں تو کس طریقے سے ان چوائسیز کو ایویلویٹ کرنا ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ جو ایک آرکیٹیکٹ ہے اس نے ان ساری ریکوائرمنٹس کو بیلنس بھی کرنا ہے جو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس جو کانفلکٹنگ ہو سکتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیزائن ایک لحاظ سے بہتر ہو دوسرا ڈیزائن دوسرے لحاظ سے بہتر ہو ہو سکتا ہے کہ ایک میں ان سارے اسپیکٹس کو جب دیکھا جائے تو بہتر ہو ہم ڈیزائن کی کوالٹی کے حوالے سے بھی بات کریں گے تو ہم ایویلویشن کے حوالے سے کہ کون سا ڈیزائن کیسے ہے اس کو کیسے ایویلویٹ کرنا ہے اس پہ آگے چل کے ہم تھوڑی سی بات کریں گے لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سے ایک یا ایک سے زیادہ ہمارے پاس اس کے آلٹرنیٹیوز جب تک نہیں ہوں گے ہم اپنا کام آگے نہیں بڑھا سکتے ایک بار ہمارے پاس یہ آلٹرنیٹیوز آ گئے ان میں سے ہم نے ایک چوز کر لیا اب اس آلٹرنیٹیو کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکرائب کرنا شروع کریں گے یہ پروسیس شاید اس پروسیس سے ملتا جلتا ہی ہے جو ہم نے ڈیٹا فلو ڈائگرامس کے کیسز میں کیا تھا کہ ایک ببل کو ہم ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کی ساری ڈیٹیلز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور وہ ہر طریقے سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ پروسیس ہے کیا اسی طریقے سے یہ جو ڈیزائن جو ہم بنائیں گے شروع میں یہ ایبسٹیکٹ لیول پہ ہوگا اور اس میں آہستہ آہستہ ہم ڈیٹیل جو ہے وہ ایڈ کرتے جائیں گے اور وہ ڈیٹیل اس وقت تک ہم ایڈ کرتے جائیں گے جب تک اس کی ساری ڈائمینشنس سارے اس کے پہلو جو ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آ جاتے جب ہمیں وہ سارے پہلو ہمارے لیے بالکل کلیئر ہو جائیں گے واضح ہو جائیں گے کہ اس کا کیا مطلب کیا ہے اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز امپلیمنٹیشن کے لیے تیار ہے آپ یہ کسی اپنے پروگرامر کو دے سکتے ہیں یا خود اسے پروگرام کر سکتے ہیں اور وہ جو پروگرامر جو ہے وہ اس ڈاکومنٹ کو لے کے اس سسٹم کو آگے بڑھا سکتا ہے تو یہ ایک ڈیزائن کا ریفائنمنٹ کا پروسیس ہے اور اس کے ڈفرینٹ لیولز آف ایبسٹریکشن پہ اس چیز کو ڈیزائن کیا جاتا ہے سافٹ ویئر ڈیزائن کرنے کی مختلف ٹیکنیکس ہیں مختلف اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں آئیے ذرا ایک نظر ان اسٹریٹجیز پہ بھی ڈال لیں سافٹ ویئر ڈیزائن اسٹریٹجیز کیا ہیں جو دو اسٹریٹجیز بڑی کامن ہیں جو جن پہ ہم بات کریں گے ایک فنکشن اورینٹڈ ڈیزائن کہلاتی ہے اس کو اسٹرکچر ڈیزائن بھی کہتے ہیں فنکشن اورینٹڈ ڈیزائن اور اسٹرکچر ڈیزائن اور دوسری آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن کہلاتی ہے ٹیکنیک ہم اس پہ آگے چل کے ان ڈیزائن ٹیکنیکس کے حوالے سے زیادہ بات ڈیٹیل میں کریں گے لیکن تھوڑی سی بات میں اسٹیج پہ کرنا چاہوں گا ان میں فرق کیا ہے جو فنکشن اورینٹیڈ ڈیزائن ہے یا جو اسٹرکچرڈ ڈیزائن ہے اس میں سسٹم کو ڈیکمپوز کیا جاتا ہے سسٹم کو ڈیزائن کیا جاتا ہے as a set of functions جو فنکشنس آپس میں ایک دوسرے کو کال کرتی ہیں اور الٹیمیٹلی وہ آبجیکٹو جو اس سسٹم سے چاہیے وہ اس آبجیکٹو کو اچیو کرتے ہیں on the other hand object oriented design جو ہے اس میں سسٹم کو as a set of objects design کیا جاتا ہے اور یہ آبجیکٹس ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو میسیجز بھیجتے ہیں اور کوآڈینیشن اینڈ کوآپریشن کے ذریعے اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں تو یہ دو مختلف ٹیکنیکس ہیں ان کے بارے میں ذرا ہم ان کو ڈیٹیل میں جا کے ہم دیکھیں گے بھی اور ان پہ ڈسکشن بھی کریں گے اور ان کو کمپیئر بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ذرا تھوڑا سا ڈیزائن کے حوالے سے کچھ بات اور کر لیں تو پہلے جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈیزائن کیا کوالٹی کے حوالے سے کچھ بات کر لیں ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ آپ کے پاس اگر ایک سے زیادہ آپ کے پاس آپشنس ہوں تو ان آپشنس کو آپ کیسے ایویلویٹ کریں گے کیسے آپ کہیں گے کہ یہ ڈیزائن اے جو ہے یہ دوسرے ڈیزائن بی سے بہتر ہے یا وائس ورسا یا آئی مین انہیں کون سا آپ ڈیزائن چوز کریں گے کون سا ڈیزائن آپ سمجھیں گے کہ آپ کے لیے بہتر ہے تو صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی طریقے سے ڈیزائن کی کوالٹی کو کوانٹیفائی کر سکیں ہم یہ کہہ سکیں کہ اس ڈیزائن کی کوالٹی اس ڈیزائن کی کوالٹی سے بہتر ہے کوالٹی ایک بڑی سارٹ آف ایبسٹیکٹ سی ٹرم ہے بڑی کنکریٹ چیز نہیں ہے جب ہم سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں جب ہم سافٹ ویئر ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو کوالٹی کے حوالے سے جو سوال ہمارے سامنے آتے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہوں گے کہ بھائی you know what is a good design what should be the quality parameter آیا ایک اچھا ڈیزائن وہ ڈیزائن ہے جو ایسا کوڈ جنریٹ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے جو کمپیکٹ ہو جس کا سائز چھوٹا ہو آپ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں کہ شاید اچھا ڈیزائن وہ ڈیزائن ہوتا ہے جس میں سافٹ ویئر زیادہ ایفیشینٹ ہو دونوں جواب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اٹ آل ڈپینڈز اپون کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے اگر فرض کریں کہ میں یہ سافٹ ویئر بنانا چاہ رہا ہوں جو ایک ایمبیڈڈ سسٹم میں استعمال ہوگا جو ایک لٹ سے ایک کروز مسائل میں استعمال ہونا ہے یا ایک نیوکلیر ریئیکٹر کے کنٹرول میں استعمال ہونا ہے یا ایک گاڑی کے فیول انجیکشن سسٹم میں استعمال ہونا ہے تو اس وقت میرے پاس میموری کی گنجائش جو میموری جو ہے بہت تھوڑی لمیٹڈ ہوتی ہے آپ کار کے اندر جو مائکرو پروسیسر یا مائکرو کنٹرولر لگا ہوگا اس کے بیچ میں تھوڑی سی میموری ہوگی بہت زیادہ نہیں ہوگی تو آپ نے جو سافٹ ویئر لکھنا ہے اس نے اس سارے پروسیس کو کنٹرول بھی کرنا ہے اور اس چھوٹی سی میموری میں فٹ بھی ہونا ہے تو اس کیس میں آپ وہ والا ڈیزائن وہی اچھا ڈیزائن ہوگا جو اس میموری میں اس چھوٹی جگہ پہ فٹ ہو سکے جب کروز میزائل کے حوالے سے میں نے بات کی شاید میں اس چیز کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں پھر یہی کوالٹی کی بات آ جاتی ہے کہ اب یہاں پر یہ ریکوائرمنٹ شاید efficiency is the most important parameter that is کہ میرا سسٹم اتنا ایفیشینٹ ہونا چاہیے کہ کروز میزائل جو سینسر سے اسے ان پٹ مل رہی ہے سیٹلائٹ سے یا سینسر سے اس پہ فوری طور پہ اس کو عمل کرنا ہے اس نے اپنا راستہ بدلنا ہے اس نے مڑتے ہوئے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے اگر اس میں کچھ ڈیلے آ جاتا ہے اور اس کے سامنے کوئی رکاوٹ ہے تو وہ اپنا راستہ بدلے گا نہیں بلکہ وہ اس رکاوٹ میں اگر وہ پہاڑ ہے یا دیوار ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس میں جا کے جا لگے گا اور اپنا مشن اچیو نہیں کر پائے گا تو اس کیس میں جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ ہے اس کی ایفیشینٹ ہونا جو آپ کا جو پروسیس ہے وہ بڑی جلدی سے ان ان پٹس کو پروسیس کرے اور اس کے مطابق ریئیکٹ کر سکے تو اپنی جگہ پہ یہ دونوں ریکوائرمنٹس بڑی ٹھیک ہو سکتی ہیں یہ دونوں کوالٹی پیرامیٹرز بڑے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں اٹ آل ڈیپینڈس پون کہ آپ سسٹم سے کیا اچیو کروانا چاہ رہے ہیں لیکن عام طور پہ ایک تیسرا بڑا امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے جو عام طور پہ اصل میں کوالٹی کا پیرامیٹر سمجھا جاتا ہے وہ پیرامیٹر کیا ہے کچھ یاد کرنے کی کوشش کیجیے کچھ یہ دیکھیے کہ میں بار بار ایک ہی بات کئی بار دہرا چکا ہوں اور اس حوالے سے میں یہ بات یہاں پر بھی اسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں پہ زور دیجئے اور یہ یاد کرنے کی کوشش کریں کہ میں وہ بات کیا میں نے بار بار کی ہے کون سی ایسی بات ہے جس پہ میں نے ایمفیسائز کیا ہے تھرو آؤٹ اور آپ eh, کو میں نے یاد دلانے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ یہ ایک نہایت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جب بھی آپ سافٹ ویئر سسٹم بنائیں گے مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ کو یہ چیز اب eh, یاد آ گئی ہوگی اور وہ ہے جو جس چیز کا میں حوالہ بار بار دیتا رہا ہوں وہ ہے سافٹ ویئر کی لائف سائیکل کے حوالے سے جس فیز میں سافٹ ویئر سسٹم نے سب سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ مینٹننس فیز اس کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بات کی تھی کہ سافٹ ویئر کی کاسٹ کا تقریباً ٹو تھرڈ ٹوٹل کاسٹ جو ہے مینٹننس کے حوالے سے اس پہ خرچ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سافٹ ویئر سسٹم جو ہے وہ اس کا ڈیزائن اگر ایسا ہو جو مینٹنیبل ہو that probably is the most desirable property unless there is this some absolute non functional requirement جس میں یہ بات ضروری ہو کہ آپ نے ہر حال میں اس سسٹم کو اس میموری میں فٹ کرنا ہے یا اتنے ٹائم میں آپ نے اس کی رسپانس دینی ہے یعنی کہ ان موسٹ کیسز از دا کی فیکٹر اور ہمارا ڈیزائن جو ہے مینٹننس کے اسپیکٹس کو سامنے اگر رکھ کے بنایا جائے گا وہ اچھا ڈیزائن ہوگا جو ڈیزائن مینٹننس کے اسپیکٹس کو سامنے رکھ کے نہیں بنایا جائے گا وہ اتنا اچھا ڈیزائن نہیں ہوگا عام حالات میں ہو سکتا ہے کہ کسی خاص حالت میں آپ یہ کہیں کہ یہ میری ضروری ریکوائرمنٹ ہے maintenance I really don't care کیونکہ یہ اگر فلفل نہیں ہوگی تو مینٹننس تو بہت بات کی بات ہے تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ مینٹنیبل ڈیزائن کیا ہوتا ہے مینٹنیبل ڈیزائن کیا چیز ہے مینٹنس چیز کیا ہے مینٹنس ونس اگین وہ والی فیز ہے جب سسٹم نے آپریشن میں داخل ہونا ہے اور کئی سالوں تک وہ آپریشن میں اس وہ سسٹم کو استعمال جاری رکھا جائے گا اس فیز میں کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس سسٹم کے ساتھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس سسٹم میں جو ہو سکتا ہے اگر کوئی ڈیفیکٹس سامنے آئے آپریشن کے دوران میں تو ان ڈیفیکٹس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے اس سسٹم میں انہینسمنٹس ہوں گی نئی ریکوائرمنٹ یوزر کی اگر آ رہی ہیں تو ان ریکوائرمنٹ کو اس سسٹم کے بیچ میں ڈالنا پڑے گا سسٹم کو اس طریقے سے آگے بڑھانا پڑے گا ایوالو کرنا پڑے گا سسٹم کو نئے انوائرمنٹ سے اڈیپٹ ہونے کی ضرورت ہوگی ہو سکتا ہے کہ آپ آج ایک پلیٹ فارم پہ چاہ رہے ہیں کل کو کچھ نئی انوائرمنٹ آتی ہے نیا یوزر کی ریکوائرمنٹ آتی ہے تو اس سسٹم کو ادھر موو کرنے کی ضرورت پڑے گی تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہم نے سسٹم کو اگر اس طریقے سے بنائیں گے کہ اس میں چینج کرنا آسان ہوگا تو وہ سسٹم مینٹنیبل سسٹم ہوگا ونس اگین ایسا سسٹم جس میں چینج لانی آسان ہوگی یہ سارے چینج کے اسپیکٹس ہیں اگر آپ نے کوئی ڈیفیکٹ آپ کے سامنے آیا اس ڈیفیکٹ کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے that is also a change آپ کے کوڈ میں آپ کو چینج کر کے اس کو فکس کر کے تو وہ چلانا پڑے گا نئی ریکوائرمنٹ آپ لے کے آ رہے ہیں انہینسمنٹ آپ لے کے آ رہے ہیں سسٹم میں چینج ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں دیز آر امپورٹنٹ تھنگس کہ چینج کے حوالے سے ایسا سسٹم جس میں چینج کرنی آسان ہو that is the most maintainable system اور اگر چینج آپ مینیجیبل رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کی اوور آل کاسٹ کم ہوگی جب سسٹم کی اوور آل کاسٹ کم ہوگی تو سسٹم زیادہ فیزیبل ہوگا اور وہ زیادہ اس میں سے پروفٹ مارجن نکلے گے تو once again change is the key thing اور آپ نے جو سسٹم ڈیزائن کرنا ہے اگر وہ چینج اس میں لانے کی صلاحیت ہوگی تو وہ سسٹم زیادہ مینٹینیبل ہوگا اب یہ چینج کرنی کس وقت آسان ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ چینج کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ کو سسٹم کی سمجھ آئے میں نے پہلے مثال دی تھی وہ گھر کی کہ اگر آپ کو یہی نہیں پتا لگ رہا کہ یہ دیوار لوڈ بیئرنگ ہے کہ نہیں ہے تو اگر آپ اسے گرانے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں بے شمار نقصان کر لیں اسی طریقے سے سسٹم میں چینج کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ اس سسٹم کو سمجھ سکیں اس ڈیزائن کو سمجھ سکیں اس پروگرام کو سمجھ سکیں تو ایسا پروگرام ایسا ڈیزائن جو آسانی سے سمجھ آئے اس میں چینج کرنا اتنی آسان ہوگی جتنا وہ مشکل سے سمجھ آئے گا اتنی اس میں چینج کرنی مشکل ہوگی دوسرا چینج کا اسپیکٹ دوسرا پہلو اس کا کیا ہے اس کا یہ ہے کہ سسٹم اگر آپ کا اس طریقے سے بنا ہوا ہے کہ جس طریقے میں نے کہا کہ کچھ تھوڑے سے کمپونیٹس ہیں تھوڑی سی چیزیں ہیں جن کو ملا ملا کے آپ نے اس کو بڑا بنا دیا ہے جتنے اس میں ڈفرینٹ کمپونیٹس جو ہیں اس میں ورائٹی جتنی زیادہ ہوگی اس کا مطلب ہے اتنے اس کے پہلو آپ کو سمجھنے پڑیں گے اتنا وہ سسٹم زیادہ کمپلیکس ہوگا اتنی اس میں چینج کرنی مشکل ہوگی یہ بھی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے ہی بات ہے اگر آپ اس کو سمجھ سکیں گے تو آپ جلدی سے چینج کر سکیں گے اور سمجھنے کے لیے جتنے آپ کم چیزیں استعمال کریں گے اس کا مطلب ہے اس کو سسٹم کو سمجھنا اتنا آسان ہوگا سسٹم کی مینٹننس کے حوالے سے سمجھنے کے حوالے سے چینج کرنے کے حوالے سے دو کانسیپٹس بڑے امپورٹنٹ سمجھے جاتے ہیں اور وہ کانسیپٹس ہیں کپلنگ اینڈ کوہیجن کے یہ کپلنگ اینڈ کوہیجن کیا چیز ہے ذرا اس چیز پہ ذرا تھوڑی سی میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کر کے these are very important concepts یہ آپ کو میرا خیال ہے کہ اچھے طریقے سے کوشش کریں کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آئے اس پہ توجہ دیجیے پلیز یہ کپلنگ کیا چیز ہے اور کوہیجن کیا چیز ہے پہلے میں ذرا کپلنگ کی بات کروں گا ایک میں نے ابھی گھر کی مثال دی جس میں یہ دیوار تھی جس میں دیوار نے چھت کا وزن اٹھایا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چھت اور دیوار یہ آپس میں ان کا تعلق کافی مضبوط تعلق ہے اگر آپ اس دیوار کو بیچ میں ہٹا دیں گے تو یہ چھت بھی گر پڑے گی تو چھت is very strongly coupled with this wall اگر آپ اس دیوار کو ہٹا دیں گے تو یہ چھت نیچے گر پڑے گی اسی طریقے سے اگر لیٹ سے کہ آپ نے پارٹیشنس ٹیمپرری سی بنائی ہوئی کو ہال ہے اگر وہاں پر آفس بنایا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی پارٹیشنز آپ نے بنائی ہوئی کمرے بنائے ہوئے ہیں آپ ان دیواروں کو آسانی سے توڑ کے موو کر سکتے ہیں ان پارٹیشنس کو چینج کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں ان کی لنکیجز وہ ضرور آپ نے وہ دیواریں جوڑی ہوئی ہیں وہ کیبنس بنے ہوئے ہیں اگر آپ ایک کو توڑیں گے تو کچھ تھوڑے بہت دوسرے پہ اثر ہوگا لیکن وہ اثر اس کے اسٹرکچرل لیول پہ اثر نہیں ہوگا وہ سسٹم کی بیسکس کو خراب نہیں کرے گا وہ اس میں جو چینج جو ہے وہ اس ایریے تک لوکلائزڈ رہے گی میں دوسری مثال سے اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کپلنگ کی ہی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کے یہ کلاس روم ہے یا گھر ہے یا کچھ اس طریقے سے ہے لیٹس اسیوم کہ یہاں پر آپ کے کو دو چار بلب لگے ہوئے ہیں ٹیوب لائٹس ہیں پنکھے ہیں اے سی وغیرہ ہے تو اگر آپ یہ اس کی وائرنگ کچھ اس طریقے سے ہوئی ہوئی ہے کہ اگر ایک لائٹ خراب ہو جاتی ہے یا پنکھا خراب ہو جاتا ہے یا جو بھی اس میں وہ لگی ہوئی ہے تو سب کے سب کام کرنا بند کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہے یہ کیسے ممکن ہے اگر مجھے نہیں پتا کہ آپ کو وائرنگ وغیرہ کے بارے میں کتنی انفارمیشن ہے لیکن یہ اگر آپ نے اسے سیریل کنیکشن کیا ہوا ہے بیچ میں سے اگر ایک کنیکشن ٹوٹ گیا ہے تو ٹوٹ گئی ہے یا بلب بیچ میں فیوز ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے پوری سیریز جو ہے وہ جلا نہیں سکتے اگر اس کا پیرل میں کنیکشن ہے اس کا مطلب ہے کہ سارے انڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے سے اگر کوئی چیز خراب ہو گئی ہے اگر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے یا آپ نے بیچ میں سے نکال لی ہے تو اس کا اثر دوسروں پہ نہیں پڑے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپس میں ڈیکپلڈ ہے اب پہلے سسٹم میں ایوری تھنگ واز کپلڈ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ تھی ایک دوسرے کے سہارے پہ کھڑی ہے ایک کو آپ نے چینج کیا ایک کو نکالا ایک چیز خراب ہو گئی باقی سارا سسٹم گر پڑا ایسا سسٹم جو ہے اس میں یہ کپل سسٹم کہلاتا ہے اسٹرانگلی کپل سسٹم کہلاتا ہے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سسٹم وہ ڈیزائن کریں جس میں کپلنگ کم سے کم ہو یعنی کہ آپ جب چینج کریں تو وہ چینج کم سے کم ایریے کو افیکٹ کرے ظاہر ہے کہ آپس میں لنکیجز تو ہوں گی کوئی بھی سسٹم ایسا بنانا جس میں زیرو لنکیجز ہوں وہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ آپ مختلف کمپوننٹس کی بات کر رہے ہیں انہوں نے آپس میں انٹریکٹ تو کرنا ہی کرنا ہے اس کا مطلب ہے ان کی آپس میں لنکیجز تو ہیں ہی لیکن کیا ایک کمپوننٹ دوسرے پہ کس حد تک ڈپینڈنٹ ہے دس بیسکلی ٹیلز یو کہ ان کی کپلنگ کیسی ہے اور جتنی زیادہ کپلنگ ہوگی اتنا سسٹم کو چینج کرنا مشکل ہوگا جتنی لوز کپلنگ ہوگی اتنا سسٹم کو چینج کرنا آسان ہوگا اس سے ایک ریلیٹڈ کانسیپٹ جو ہے وہ ہے کوہیجن کا کانسیپٹ کوہیجن کوہیجن جو ہے کپلنگ سے ریلیٹڈ کانسیپٹ ہی ہے لیکن یہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہے کپلنگ جو ہے انٹر کمپوننٹ لنکیجز کو شو کرتی ہے کہ دو کمپوننٹس ان کے درمیان میں آپس میں کس طریقے سے تعلقات ہیں وہ کس طریقے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں کتنا ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہے جو کوہیجن جو ہے وہ انٹر انٹرا لنکیجز کی بات ہے کہ اس کمپونیٹ کے اندر جو مختلف حصے ہیں وہ کتنے کوہیسو ہیں کتنے یونائٹیڈ ہیں کیا وہ الگ الگ ہیں یا وہ ایک یونٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں ایک یونٹ کے طور پہ کام کرنے کا کیا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جو یونٹ جو کمپونیٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ سسٹم کے ایک ایسپیکٹ کو امپلیمنٹ کر رہا ہے اس میں ادھر ادھر کی باتیں اس ایسپیکٹ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سسٹم وہ کمپونیٹ جو ہے کوہسو کمپونیٹ ہے یعنی کہ یہ جو ٹکڑے جو سب کمپونیٹس ہیں اس کمپونیٹ کے اندر یہ آپس میں مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں یہ ان کمپونیٹس کا ایسا آپس میں تعلق ہے کہ اگر ان میں سے کوئی کمپوننٹ نہ ہو تو وہ ایبسٹریکشن ہی نہیں ہے جس کو یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی چیز فالتو نہیں ہے یعنی کہ یہ آپس میں سب کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہے ایسے نہیں ہے کہ ڈس جوائنٹ سے ہیں اس کے اندر بیٹھے ہیں اور اگر بیچ میں کوئی چیز نکل جائے تو وہ ایبسٹریکشن ختم ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایبسٹریکشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان سب کا ہونا بڑا ضروری ہے تو جب یہ یہ کیوں ضروری ہے یہ کوہیسو سسٹم جب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کوالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کیوں ضروری ہے یہ ذرا آپ اس چیز کو ذرا غور کیجئے کہ اگر اس اسپیکٹ کو جس کو یہ کمپوننٹ امپلیمنٹ کر رہا ہے اگر اس حوالے سے ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اسپیکٹ کے سارے پہلو اس کمپوننٹ کے اندر ہیں اگر آپ کو کچھ چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو you only need to go into this component and change اور جو بھی اس ایسپیکٹ کو یا اس فنکشن کو جو آپ چینج uh, کرنا چاہ رہے ہیں اس ایک سسٹم uh, کے حوالے سے وہ سارے کے سارے جو چینجز جو ہیں وہ لوکلائزڈ ہوں گی اس کمپونیٹ کے اندر ہی ہوں گی کیونکہ وہ ساری کی ساری ایک ہی جگہ پہ جمع ہے اگر یہ پھیلا ہوگا اس فنکشنلٹی کو کچھ ادھر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے کچھ ادھر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے کدھر امپلیمنٹ uh, کیا جا رہا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی اور پھر آپ کو چینج کئی جگہ پہ آپ کو کرنے کی ضرورت پڑے گی اور وہ چینج اتنی ہی مشکل ہوتی جائے گی تو یہ کپلنگ اور کوہیجن یہ دو نہایت امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے سافٹ ویئر ڈیزائن کے حوالے سے ہمارے سسٹم کو ہائیلی کوہیسو ہونا چاہیے اور لوزلی کپلڈ ہونا چاہیے جتنا وہ ہائیلی کوہیسو ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ چینج اتنی لوکلائزڈ ہوگی اور جتنا لوزلی کپلڈ ہوگا اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ چینج اتنی لوکلائزڈ ہوگی ایک دوسرے پہ ڈپینڈنسی کم سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک سسٹم کو ایک ایسپیکٹ کو آپ نے چینج کیا اس سے کوئی اور چیز خراب نہیں ہو رہی کم سے کم اس میں چیز خراب ہو رہی ہے اسی طریقے سے جو آپ نے کوہیجن کی بات کی جب آپ سسٹم کو کوہیسو سسٹم بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے چینج کرنے کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ ایک لمیٹڈ دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ کو ادھر ادھر جا کے دیکھنا نہیں پڑے گا کہ اس کے ان اسپیکٹس کو کس کس جگہ پہ چینج کریں تو یہ ساری چینج عمل میں آئے گی اس کپلنگ اینڈ کوہیجن کی بات کے ساتھ ہی میں آج اپنی بات کو یہاں پر ختم کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں بات ختم کروں اور میں آپ سے اجازت لوں ایک بار نظر دوڑاتے ہیں کہ ہم نے کن چیزوں کا آج ڈسکس کیا اور ان میں کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں تھیں دو تین چیزیں جو میں آپ کو دوبارہ دہرانا چاہوں گا آپ کے سامنے وہ یہ تھی کہ ایک کمپلیکس سسٹم کے ایٹریبیوٹ کیا ہوتے ہیں کمپلیکس سسٹمز کو مینج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کمپلیکسٹی کو مینج کیا جائے اور وہ کمپلیکسٹی کیسے مینج کی جا سکتی ہے کہ جتنے اس میں ویرائٹی کم ہوگی کمپونیٹس جو آپ یوز کریں گے اتنی اس کی کمپلیکسٹی آپ زیادہ آسانی سے مینج کر سکیں گے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سافٹ ویئر ڈیزائن کیا چیز ہے سافٹ ویئر ڈیزائن جو ہے یہ روڈ میپ ہے امپلیمنٹیشن کی طرف ریکوائرمنٹ سے یہ یہ بتا رہا ہے کہ ان ریکوائرمنٹ کو کیسے آپ امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں گے اور کس طرح سسٹم بنائیں گے تو یہ ریکوائرمنٹ فلفل ہوں گے تیسری جو ہم نے امپورٹنٹ بات کی وہ یہ تھی کہ سافٹ ویئر ڈیزائن کی کوالٹی کے حوالے سے what is the most important attribute اور وہ ہم نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مختلف کیسز میں مختلف ایٹریبیوٹس آر امپورٹنٹ لیکن in general the most important attribute is کہ یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ مینٹنیبل ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسا سسٹم ہم بنائیں جس میں چینج ہم آسانی سے کر سکیں کیونکہ مینٹننس کا ٹائم پیریڈ لائف ٹائم کافی زیادہ ہوتا ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایک مینٹنیبل سسٹم بنانے کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں ایسا سسٹم بنانے کی ضرورت ہے جو جس میں کپلنگ کم ہو کوہیجن اس کی زیادہ ہو کپلنگ اگر کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ کمپوننٹس کی آپس میں ڈپینڈنسیز کم ہوں گی اور کوہیجن اگر زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپوننٹس جو ہے وہ ایک اسٹرانگ کمپوننٹ ہے سیلف کنٹینٹ کمپوننٹ ہے اس کے سارے پہلو اس کمپوننٹ کے اندر رکھ دیے گئے ہیں اور وہ اپنی جگہ پہ کمپلیٹ ہے میں انشاءاللہ کپلنگ اینڈ کوہیجن کی بات اگلے لیکچر میں جاری رکھوں گا اور آپ کے سامنے ایگزامپلس کے ذریعے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا اس وقت تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے انشاءاللہ اگلی بار پھر ملیں گے السلام علیکم اور خدا حافظ